مریر ارشد صاحب حافظ اللہ کا مفصل بیان سنا ہے اسی محبت کے تقاضوں میں سے اولین تقاضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری اور داری ہے پوری امت کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے کہ جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات معلوم ہو جانے کے باوجود نہ مانے پتہ چل گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کرنے کو کہا ہے کرتا نہیں ہے پتہ چل گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کے کرنے سے لازمی طور پر منع کیا رکتا نہیں ہے فرض کردہ کام کو سر انجام نہیں دیتا حرام کردہ کام سے بچتا نہیں ہے امت اس بات پر متفق ہے کہ ایسا آدمی ایمان سے خالی ہے اور یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان فرمائی فرمایا پالا وہ کا لا یؤمنون آپ کے رب کی قسم یہ لوگ مومن نہیں ہے ان کے دلوں میں ایمان ہے ہی نہیں مومن بنے ہی نہیں کب تک ہر یوسف کے منہ کا فیما آج شاہجارا ہوں آپس کے ان کے معاملات ان کی لڑائیاں ان کے جھگڑے مشاجرات ان کے اندر یہ آپ کو حکم فیصل جج تسلیم نہ کرے جب تک یہ آپ کو اپنے لیے فیصل تسلیم نہ کریں گے یہ مومن نہیں ہوں گے مومن تب بنے گے جب آپ کے ہر فرمان کو تسلیم کرے سرے تسلیم کم کرتے چلے جائیں پھر مان لیا دل کی خوشی کے ساتھ نہیں پھر بھی ایمان نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا عمل کر لیا مثلا ایک مثال سمجھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ مؤمن مرد اپنا ایزار اپنی شلوار نصف پنڈلی پر رکھے آدھی پنڈلی ان کی ننگی ہونی چاہیے یہ حکم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی سی رعایت اور رخصت بھی دی ہے کہ نصب پلی سے اگر کبھی کپڑا نیچے چلا جاتا ہے تو جب تک وہ ٹکنوں سے اوپر رہے گا خیر ویر ہے کوئی بات نہیں لیکن ٹکنوں سے نیچے جائے گا تو جہنم میں لے جانے کا باعث بنے گا سن لیا من آدھی پنڈلی نبی کر لی لیکن دل میں یہ بات آتی ہے کہ آدھی آدھی پنڈلی نگی کر کے پھرنے سے لوگ کیا کہیں گے ہمارا معاشرہ یہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا اب ماحول کچھ اور طرح کا بن گیا ہے ایسی بات دل کے اندر آ گئی فرمایا پھر بھی مومن نہیں بنے گے آپ کی بات سنے اس کو مانے سب فی الفیم ہرا جب مفا نہیں تھا جو فیصلہ زندگی گزارنے کے طریقہ کار کو بنا کر کے آپ نے اہل ایمان کے لیے کیا ہے اس کے بارے میں اپنے دلوں کے اندر ذرا سی بھی میل نہ رکھے یہ نہ آئے کہ ہاں ماننا اپنایا یہ طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے یہ کام انہوں نے کرنے کے لیے کہا ہم نے کیا لیکن اگر دل میں یہ بات آ گئی کہ ہمارے اس معاشرے کو اس ماحول کو سوٹ نہیں کرتا یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا مان تو لیا عمل تو کر لیا لیکن اگر دل میں یہ بات آ گئی فرمایا فالا و ربی کا لا اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی قسم ہے یہ مومن نہیں کب تک حقاحق یحکمو کا فیما شجر بینہم ثم لا یدید حراج بما قگئی مما وہ سرلیمو تسلیما آپ کے فیصلے کے آگے سر تسلیم کو خط نہ کر لے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا تَبَيَّنَ لَهُ رسولہ ایک آدمی ہے اس کے پاس ہدایت کا پیغام پہنچ گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اس تک پہنچے لیکن اس کے باوجود وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی مخالفت کرتا ہے مثال کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا وفر اللحا داڑیوں کو بڑھاؤ واف اللحا داڑیوں کو بحث کر دو ارخو لٹکاؤ انہیں جہاں جاتی ہے جانے دو حکم سنا مانا نہیں جس قدر سخت تاکید کے ساتھ زور دے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کو کرنے کا کہا اسی قدر زور دے کے تاکید کے ساتھ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے روزانہ بلا ناگا داڑھی کو منڈواتا ہے شیر کرتا ہے اگر اللہ رب العالمین اس چاہتے تو اس کے چہرے پہ ایک بال بھی نہ ہوتا خدا بنا دیتے پھر یہ لوگوں سے چہرے چھپاتا پھرتا اللہ نے اس پہ کرم کیا احسان کیا مردانگی کی ایک نشانی اور علامت اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازی اس کو عطا کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اس تک پہنچایا کہ اس کو معاف کرنا ہے آنے دینا ہے عورت بننے کی کوشش نہیں کرنا اسی سالہ پپو بننے کے لیے اس طرح نہیں چلانے اور خو واسو لیکن اس نے کہا نہیں میرے مخالفت کر رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنی ہے حکم نہیں ماننا ہے حکم ردولی کرنی ہے ہدایت کو سمجھ لینے کے باوجود ہدایت کا پتہ چل جانے کے باوجود جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخافت کرتا ہے ہی و اللہ پھر جس کی وہ پیروی کرتا ہے شیطان کے پیچھے چل کے اللہ کے نبی کی بات کو نہیں مانتا ہے نولی ہی ماں تولا جس جانب اس کا منہ آتا ہے ہم اسے اسی جانب دھکا دیتے ہیں وہ نسلی ہی جہنم بالآخر اس کو جہنم میں داخل کریں گے سات مسیرہ بہت بری لوٹنے کی جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی معمولی بات نہیں ہے جہنم میں لے جانے کا سبب ہے ایمان کو ختم کر دینے کا باعث ہے لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میرے خیال میں جتنے افراد یہاں پر موجود ہیں ان میں سے کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ہوگا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فراہمی اور احکامات کا پتہ نہ ہو پتہ سب کو ہے لوگ سب جانتے ہیں لیکن مولوی صاحب اگر پوچھ لے یہ جی نماز پڑھنے نہیں آتے وہ جی کپڑے خراب تھے شلوار چادر تحمد ٹکروں سے اونچی کر لو ٹکنے ننگے کر لو وہ جی لوگ گلاس اڑاتے ہیں کہتے ہیں سلاب آیا ہوا ہے کپڑا کم ہو گیا تھا کہ دردی سے غلطی ہو گئی ہے مانتے ہیں کہ ہاں کرنا چاہیے ایسا مانتے آپ کی بات کرنا چاہیے شلوار بھی ٹپنے سے اونچی ہونی چاہیے بندے کو نمازی بھی ہونا چاہیے آخر مسلمان ہے کبھی اچھا، داڑھی رکھ لو جی مجھے رشتہ کون دے گا لوگ کہیں گے بھی اسے بڈھا ہو گیا ہے وہ جی سارا دن کاروبار کرنا ہوتا ہے کبھی کہیں جانا کبھی کہیں آنا سو جھوٹ بولنے پڑتے ہیں داڑھی رکھ کے جھوٹ تو نہیں نہ بولا جاتا یعنی گنا ایک کر رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے اس گنا سے توبہ ٹائم نہیں ہوتا اس گنا کو اچھے طرح سے سر انجام دینے کے لیے ایک دوسرا گنا کرتا ہے داڑھی دیتا ہے ہاں جی مولوی بھی صاحب دعا کرو اللہ توفیق دے کوئی ذرا زیادہ بھلے ہو تو کہہ دیتا ہے مولوی صاحب دعا کرو اللہ توفیق سے مولوی صاحب بیچارے کو وہ دعا اور توفیق کے پھیرے لگوا رہے ہیں مولوی صاحب دعا کرو اللہ توفیق دے مولوی صاحب دعا کرو اللہ توفیق دے خود کچھ نہیں کرنا تو یہ انداز یہ طریقہ کار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کا ایمان کا دم بھرنے والوں کا نہیں ہوتا انما قول المؤمنین اہل ایمان کی بات ان کی زبانوں پہ کیا کیا صدا ہوتی ہے جب انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلایا جائے وہ کہتے ہیں سمعنا و آسانا ہم نے بات سنا فوراً اطاعت کی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں خورین اسدی شکار پہ گئے ہوئے ہیں اس کا تذکرہ چلاتا ہے فرماتے ہیں نعم الرجل صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود بڑا اچھا آدمی ہے لولا طول و لا اداری ہی اگر اس کے جمعہ سر کے بال اجازت ہے کانوں کی لو تک رکھو زیادہ سے زیادہ کندھوں تک رکھو اس کے درمیان درمیان رکھنے کی اجازت ہے کندھے سے نیچے اگر جائیں مردوں کے بال تو گناہ ہے فرمایا لولا طول اگر اس کے سر کے بال کندھوں سے زیادہ نیچے جانے والے نہ ہو وہ اس بال اظہاری ہی اور اس کی چادر شلوار سے نیچے نہ جائے بڑا ہی اچھا آدمی مجھے برخاست ہوئی کرام اٹھ کے گئے ایک آدمی قرائم اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے اس کو ڈھونڈنے تلاش کرنے جاتا ہے کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری بڑی تعریف کی خیر ملا اس سے کہنے لگا کہ آج امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بڑی خرائی کی ہے بڑی صنا بڑی تعریف کی لیکن دو عیب ذکر کیے فرمایا ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو قریب بڑا ہی اچھا آدمی پوچھا کون سے پہلے نمبر پہ بتایا لولا طول جمتی ہی اگر اس کے جمعہ بال نہ ہو یہ شکار کر کے واپس آ رہے تھے تیر کمان ساتھ تھا کہنے لگا بس یہی پھر کو دوسری بات نہیں سنوں گا ایک بات سن لی ہے کہ میرے اندر ایک خامی کہ میرے بال لگتے ہیں یہ نبی علیہ السلام نے نہ پسند ہے یہ انتظار نہیں کی چلو مدینے پہنچتا ہوں وہاں جاؤں گا حجاب کے پاس پہنچوں گا اس کو کہوں گا بال کاٹنے کاٹنے نہیں ترکش سے تیز دار تیر نکالا اور جیسا کیسا بھی بن سکا بالوں کو کاندوں کی لو سے پکڑ کے کاٹ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علم ہو جانے کے بعد اب تاخیر گوارا نہیں ہے ہاں، اب بتاؤ دوسرا کیا کہا کیا کہا تھا کہنے لگے وہ اس بار اظہار ہی تیرا اظہار تحمد شلوار ٹکڑوں سے نیچے جاتی ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے اندر عیب شمار کیا اچھا پھر کہاں تک کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے شلوار نصب بلی پہ ہونی چاہیے کہتے اچھا فوراً اس کو دو چار پانچ دس بل چڑھا کے ہماری طرح اوپر نہیں کیا نصب بلی سے پکڑا جتنا کپڑا نیچے تھا کاٹ کے پھینک دیا نہ ہوگا نہ نیچے جائے گا یہ ہے یہ ہے اہل ایمان کا کام اہل ایمان کا طریقہ کار ایسے کیا کرتے ہیں منہ میں ہم نافرمانیاں کیوں کرتے ہیں کسی نے بال یہودیوں جیسے بنائے ہوئے ہیں کسی نے عیسائیوں جیسے بنائے ہوئے ہیں کسی نے سکھوں مجوسیوں جیسے بنائے ہوئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے کیوں ہمارا معاشرہ ہے کنبا قبیلہ ہے برادری ہے کاروبار ہے دنیا دنیا دنیا اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں خدی قدسی ہے یہ اپنا عاد تفر رب عبادتی اے آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے وقت نکال اب لا صدر کا بنا میں تیرے دل کو غنی کر دوں گا اور دنیا ہی چاہیے نا دولت کمانی ہے پیسہ حاصل کرنا ہے طریقہ اللہ بتا رہا ہے کفر رب عبادتی میری عبادت کے لیے میری بات ماننے کے لیے ٹائم نکال اب لا صدر کا بنا تیرے دل کو غنی کر دوں گا تیری جتنی ضرورتیں ہوگی میں پوری کروں گا وہ اللہ اگر تو نے ایسا کام نہ کیا تو پھر اب کا تجھے کام کاج میں لگا دوں گا صبح سے لے کے شام تک گدے کی طرح ہانکے گا بارہ مارا پھرے گا بڑا کمائے گا بڑا کام کرے گا بڑا کام کرے گا لیکن لا فقرت تیری ضرورت پوری نہیں ہوگی ہزاروں روپیہ کما کے گھر لائے گا شام کو لیکن گھر آتے ہی فلاں چیز کی ضرورت ہے فلاں خرچہ ہے فلاں اخراجات ہے نتیجہ رونا یہ کہ ضرورتیں پوری نہیں ہوتی مہنگائی بڑی بڑھ گئی ہے پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے بجلی ملتی نہیں ہے فلاں ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ سارا کچھ کیوں عبادت کے لیے وقت نہیں نکالا تو نے کام کاج تیرا بڑا بڑھ گیا ہے دکان پہ پہلے آٹھ گھنٹے ٹائم دیتا تھا اب دس گھنٹے بارہ بارہ چودہ چودہ گھنٹے ٹائم دینے لگ گیا ہے لیکن گھر کا نظام پھر بھی مشکل سے چلتا ہے کیوں اللہ نے کہا تھا اللہ تفعل اگر تو نے عبادت کے لیے وقت نہ نکالا پھر اگلا یادا کا شکلا تجھے کام کاج میں مشغول کروں گا وہ لمبا شدہ فخر تیری ضرورتیں پوری نہیں ہوں گی قرآن میں اللہ نے وعدہ کیا ہے لو ان اہل القرا امنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض بستیوں میں آباد لوگ مؤمن بن جائیں اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں ہم ان کے لیے آسمان و زمینوں سے برکتوں کے دروازے کھول دیں ولو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم اگر یہ لوگ جن پر تورات دی گئی یہودیوں کو یہودی تورات پر عمل کرتے عیسائیوں کو جیل دی گئی وہ ان جیل پر عمل کرتے مسلمانوں کو جو قرآن ان پر نازل کیا گیا ہے یہ اس کو قائم کرتے اس پر عمل کرنے والے بنتے پھر لاکالو بن فوکی بن تحتی آسمانوں سے اللہ نے رزق دیتا پاؤں کے نیچے سے اللہ انہیں رزق دیتا ابھی بھی موقع ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے استغفار کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداریوں میں آ جائے ابھی اپنی اصلاح کیجیے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیجیے کہ ہاں آج تک جو ہوا سو ہوا آج کے بعد کوئی قدم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں نہیں اٹھے گا نتیجہ کیا ہوگا ہاں وہ بھی اللہ نے قرآن میں بتایا ہے فرمایا جو بندہ ایسی توبہ کرتا ہے اولا یبدل اللہ سے یہ آتی حسنات اللہ ان کے گناہوں کو نیکیاں بنا دیتا ہے جتنے بڑے بڑے پاپ کیے تھے اللہ انہیں مٹائے گا نہیں انہیں کام میں لے کے آئے گا جتنا بڑا گناہ کیا تھا اللہ اس کو اتنی بڑی نیکی بنا دے گا توبہ کرو سچے دن استغفروا ربکم رب سے استغفار کرو پار کروانا غفارا اللہ بڑا بخشنے والا ہے یور سر سما بدرارا بارشوں کو ترستے ہو اللہ آسمان سے بارش تازہ کرے گا یم دن کو بھی اموات مال چاہتے ہو اللہ مال دے گا وہ بدین بیٹے مانگتے ہو اللہ بیٹے بھی دے گا کام ایک کرو ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے نہ ہو کہ معافی مانگو بارشیں بھی نازل ہوگی مال بھی ملے گا بیٹے بھی ملیں گے یج اللہ جنات و وہ یج اللہ منہارا کھیتوں کھلیان تمہارے بہتر ہوگے دریاؤں میں پانی روا دما ہوگا کام کیا کرنا ہے استغفار استغفار گناہوں کی معافی مانگنا اللہ رب العالمین سے معذرت کرنا توبہ ہونا کہ آئندہ آج کے بعد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کرے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والا بنا دے فما توفیقی اللہ باللہ علیہ ہی و وہی علی سوال کیا ہے کہ بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ میں کیا فرق ہے کیا سپیکر بدعت ہے اور حسنہ اور بدعت سیئہ اس کے اندر فرق تو تب کرے نا کہ جب بدعت کی یہ دو قسمیں ہو بدت ہے ہی سی آ ہسنا ہے ہی نہیں لہذا سوال ختم بدت ہے ہی سی آسنا ہے ہی نہیں وہ بدعت جس کو دین اسلام نے اصطلاح بدت کہا ہے اس کی صرف ایک ہی قسم ہے وہ ہے سید آ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدت کی تعریف بھی کی اور اس کو برا بھی کہا ایک ہی فرمان میں فرمایا شر عمور خاتوہ دین کے اندر نئے ایجاد ہونے والے کام بدترین کام وہ کل بدھا اور ہر نو ایجاد شدہ چیز بدعت ہے وہ کل ولا اور ہر بدعت گمراہی ہے بدعت کا لفظی معنی تو ہے نئی ایجاد ہونے والی چیز لیکن دین نے بدعت کس کو کہا ہے جو دین میں نو ایجاد شدہ کام ہو کسی چیز کو نیکی سمجھ کے کیا جائے جو نبی علیہ السلام نے نہیں سکھایا تو سپیکر یہ دین کا کام ہے کہ دنیا کا امر دنیا ہے نا آلہ مقبر فوت ہے آواز کو اونچا کرنے کا آلہ ہے آلہ ہے یہ دین نہیں سوال کیا ہے کہ اگر عالم علم کے باوجود کوئی مسئلہ عوام کو نہ بتائے تو اس پر شری سزا کیا ہے اگر عالم علم کے باوجود کوئی مسئلہ عوام کو نہیں بتاتا ضرورت بھی اس کی ہے موقع بھی ہے نہیں بتاتا جرم وار ہے گناہ گار ہے سدا اس کی متعین کوئی نہیں کچھ حالات و ضرور کے پیش نظر کچھ باتیں بعض لوگوں سے اگر چھپا کے رکھتا ہے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ کار ہے کئی ایک مثالیں اس کی موجود ہے حدیث کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے جنت میں داخل ہو جائے گا شرک سے وہ بچا رہے جنت میں چلا جائے گا ایک صحابی نے کیا کیا میں یہ بات لوگوں کو نہ بتا دوں فرمایا نہیں جتنا کی لوں وہ اس پہ تبکل کر کے بیٹھ جائیں گے آغاز کرنا چھوڑ دیں گے اگر کچھ اسباب موجود ہو تو چھپایا جا سکتا ہے اگر چھپانے کی کوئی ضرورت نہ ہو اور بتانے کی حاجت اور ضرورت موجود ہو اور سوال کرنے والا پوچھنے والا بھی اس اہل ہو تو اس کو بتانا چاہیے نماز میں سر بندی کرتے ہوئے پاؤں دوسرے شخص سے ملانے چاہیے یا نہیں اور آدمی اپنے پاؤں کتنے کھولے ملانے چاہیے نبی علیہ نے فرمایا سد الخلل درمیان میں جو خالی جگہ اس کو پر کر لو سن نبی داؤد جامع نسائی کے اندر حدیث موجود ہے پاؤں کتنے کھولنے چاہیے اس کے لیے بھی یہی حدیث سن لیں شد الخلل اتنے کھولو کہ خلا باقی نہ رہے زیادہ کھول لو گے اوپر سے خلا ہو جائے گا کم کھولو گے نیچے سے خلا ہوگا شد الخلل دو آدمیوں کے درمیان خلا نہ ہو پاؤں کے ساتھ پاؤں کندھے کے ساتھ کندھا ملا ہوا جڑا ہوا ہو اتنے کھولے نہ زیادہ نہ کم اپنی جسامت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنے درود ثابت ہیں ان میں و وسلم علیہ کا ہے یا نہیں نہیں جی یہ طریقہ کار درود پڑھنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں اور جو پڑھتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ثابت نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ترادی کی جماعت کرانے کا حکم دیا فرمایا یہ اچھی بدت ہے میں نے بدت کی جو تعریف کی ہے وہ اس پر صادق آتی ہے بدت کیا ہے ایک کام دین کے اندر موجود نہیں ہے ایک کام دین کے اندر موجود نہیں ہے اور اس کو نیکی سمجھ کے دین کے اندر داخل کرنا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراوی باجمات نہیں پڑھائی صحیح بخاری میں تین دن تک نبی اصلاۃ السلام باجمات نماز تراوی پڑھاتے رہے صحابہ کرام پڑھتے رہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خالہ میمونہ کے گھر رات گزارتے ہیں فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری خالہ دونوں تقیے کے لمبائی کے روک سر رکھ کے سو گئے میں چوڑائی کی طرف سر رکھ کے سو گیا جتنی دیر تک اللہ تعالیٰ نے چاہا آپ سوئے رہے آپ اٹھے لٹکا ہوا تھا مچکیزہ کھڑے ہو کر آپ نے وضو فرمایا اور آپ نے نماز شروع کی میں نے دیکھا میں نے بھی ایسے ہی کیا مچکیزے سے کھڑے ہو کر وضو کیا اور آپ کے بائیں جانے با کے کھڑا ہو گیا آپ نے میرے کان کو پکڑا مروڑا پیچھے سے گھما کے دائیں جانب لا کے کھڑا کیا جب ایک امام ایک مقتدی ہو تو مقتدی دائیں جانب جانب کھڑا ہوتا ہے بائیں نہیں خیر نبی السلام نے قرآن کی تلاوت شروع کی سورہ بکرا پڑھنا شروع کی میں نے سمجھا سو پڑھ کے رکو کریں گے آپ پڑھتے گئے میں نے سمجھا دو سو ایسے پڑھ کے رکو کریں گے آپ پڑھتے چلے گئے میں نے سمجھا چلو سورہ بکرا ختم کر کے آپ رکو کر لیں گے لیکن بکرا ختم کی آپ پڑھتے گئے بکرا ختم کرنے کے بعد آپ نے سورہ نساء پڑھی سورہ نساء ختم کی پھر آپ نے سورہ آل عمران پڑھی سورہ آل عمران بھی آپ نے ختم کی پھر رکو کیا تو یہ جواب نہیں ہے تحجد کا وقت ہے نماز تراوی ہے نماز تحجد ہے سیام اللیل ہے نبی اسلام امام ہے اور ایک صحابی آپ کا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ مقتدی ہے اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ کھڑے ہو کے وضو کرنا جائز ہے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ نماز میں صورتوں کی ترتیب رکھنا ضروری نہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سورہ بقرہ پڑھی ہے پھر سورہ نساء پڑھی ہے پھر سورہ آل عمران پڑھی ہے جبکہ قرآن کی ترتیب میں آل عمران پہلے اور نساء بعد میں ہے صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے تو لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ اور تازہ کیا ہے لغت اللہ بدت بولا ہے سر نہیں اسلام میں حلالہ کی شرح حیثیت کیا ہے نبی علیہ السلام اسلام نے لانت کی ہے لان اللہ علوم اللّہ اللہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر لانت کرے جو حلالہ کرتا ہے یا جس کے لیے حلالہ کیا جاتا ہے لانت کی ہے نبی علیہ السلام اسلام نے یہ شرح حیثیت ہے اور کچھ بے چاروں نے اور مت کے ماروں نے یہ بھی کہا ہے اللہ ارادہ رحما شاید آپ نے لفظ لانت بول کے اور مراد رحمت لیا ہے کچھ بے چاروں نے اور مت کے باروں نے لانت کا مانا رحمت بھی کر دیا ہے تو اگر لانت کا مانا رحمت کرنے لگے تو کل کو کہے گا سور کھانے والا کہ سور کھانا بھی جائز ہے جتنے کاموں پہ لانت کی ہے سارے کہیں گے کیونکہ رحمت نہیں برا مانا ہو سکتا ہے ایسی بات نہیں ہے لانت کا مانا ہے لانت اللہ کی رامت سے دوری اور محرومی خرچ جو کہ سود پر بنا ہوتا ہے مسجد پر لگانا جائز ہے سود لینا حرام دینا بھی حرام سوال ختم نہیں سمجھ رہی سود لینا بھی حرام دینا بھی حرام اللہ نے کہا ہے فادر بھی ہر بھی بھی اللہ اللہ سے لانے جنگ ہے جب لینا ہی ناجائز ہو گیا تو پھر لگانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نماز میں سر پر کپڑا رکھنا فرد ہے یا نہیں امام ابو حنیفہ کا کیا مسلک ہے نماز میں سر پر کپڑا رکھنا فرض نہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور احمد رضا خان بریلوی دونوں کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ننگے سر نماز پڑھتا ہے کے لیے تو اولا اور افضل ہے اگر کوئی بندہ فتح رضویہ احمد اللہ خان بریلوی لکھتا ہے کہ اگر کوئی بندہ سر ننگا کر کے نماز پڑھتا ہے اجزو ان کے ساری کے لیے تو وہ زیادہ افضل ہے ہاں عورت کے لیے سر کو ڈھانپنا فرد ہے نبی اخلاق السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ بالغا عورت کی نماز بغیر دوپٹے کے قبول نہیں کرتا سوال کیا ہے میلاد اور درس میں کیا فرق ہے کیا میلاد منانا جائز ہے میلاد لفظ ہے عربی کا انگلش میں اس کو کہتے ہیں برتھ ڈے اردو میں کہتے ہیں یوم پیدائش پتہ چل گیا کہ میلاد کیا ہوتا ہے برتھ ڈے اور درس درس ہوتا ہے فرق تو بڑا وعدے ہے اب آگے رہا یہ سوال کہ یہ جائز ہے یا نہیں تو نبی علیہ السلام سے یہ ثابت نہیں مردود کام ہے صحیح مسلم کے اندر حدیث آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا علیہ امرنا فہوا رد جس نے بھی کوئی ایسا عمل کیا جو ہم نے نہیں کیا تو وہ کام مردود ہے ملاد نبی السلط اسلام نے نہیں ملایا لہذا وہ کیا ہو گیا مردود اچھا اب کہتے ہیں کہ ابو اللہ کی تھی نبی السلام کی پیدائش کی خوشی میں لونڈی آزاد کی تھی تھی خوشی منائی تو اچھا ابو اللہ جب نبی السلام نے دعوت دی تو کیا کہا تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں کس نے کہا تھا ملاد منانے والے نے یعنی کہ میلاد منانے والے نبی کی بات کو نہیں مانتے تاریخ اس بات پر شاہد ہے کوئی اور دلیل ہوگی تو وہ بھی پیش کر دیں انشاءاللہ اس کا آپریشن بھی کریں گے عورتوں کا ایسی کریم یا بلیج استعمال کرنا سے بالوں کا رنگ بھورا ہو اس کا لگانا جائز ہے ایسی جتنی بھی کریمیں ہیں ان کے اندر تیزاب ڈلتا ہے وہ گودر صحت چیز ہے دین اسلام کے اندر اس کا استعمال ناجائز اور حرام ہے جو چیز صحت کو خراب کرنے والی ہو وضو کے درمیان بات کرنا کیسا ہے وضو کے درمیان بات کرنا جائز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے وضو کرتے کرتے سر کا مسا کیا اور سو دھونے کی باری آئی آپ نے موزے پہنے ہوئے تھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ غالب فرماتے ہیں فَأَغْوَيْتُ لِأَنزِعَكُ فَيْهِ میں آپ کے موزے اتارنے کے لیے جھکا تو آپ نے کیا کہا دعوما ان کو رہنے میں موزے اتارنے کی ضرورت نہیں ہے تعینی میں نے وضو کی حالت میں موزے پہنے تھے یہ بات کہنے کے بعد آپ نے کیا کیا مسا کیا دونوں موزوں پر تو وضو کے دوران آپ نے گفتگو کی ہے نبی نے اخلاق اسلام نے جائز ہے لیکن اس کے باوجود ہم وضو کے دوران گفتگو کرنے سے منع کرتے ہیں کیوں وہ بھی تو سمجھنا چاہیے نا کہ سیانے لوگ منع کرتے ہیں کیوں اس لیے کہ آپ ٹوٹی چلا کے بیٹھ جائیں پانی سارا ضائع ہوتا رہے اور آپ لگے رہے باتوں میں یہ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے قرآن مجید میں ہے کہ جو اسرے شین اسراف کرنے والے ہیں اللہ ان کو پسند نہیں کرتا مبذرین تبذیر کرنے والے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں اسراف وہ کام ہوتا ہے کہ چیز ضرورت کی ہے اس میں خرچہ ضرورت سے زیادہ کر لینا یہ اصراف ہے تبدیل بلا ضرورت کسی چیز کو خرچ کرنا اور پانی بلا ضرورت بہاتے رہنا یہ تبزیر ہے حرام ہے تبزیر دین اسلام میں ناجائز اور منع ہے اس لیے منع کیا جاتا ہے اگر سر سے دوپٹہ اتر جائے سر سے دوپٹہ اتر جائے تو سر پہ لے لو آسان کام ہے دوپٹہ اتر گیا ہے تو لے لو کوئی حرج نہیں عورتوں کے سجدے کا طریقہ جس طرح مرد کرتے ہیں وہی طریقہ کار عورتوں کے سجدے کا ہے کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں اور عورتوں کے وضو کے طریقے میں نماز کے طریقے میں کوئی فرق متعین نہیں کیا صرف اتنی بات ضرور کہی ہے کہ عورتوں کا جو لباس ہے وہ مردوں کے لباس سے مختلف ہے مردوں کی نماز ننگے سر ہو جاتی ہے عورتوں کی نماز ننگے سر نہیں ہوتی مردوں کے تخنے ننگے ہو نماز کے دوران بھی اور آگے پیچھے بھی اور عورتوں کے پاؤں کا اوپر والا حصہ چھپا ہوا ہو عورت کا محفل بھلے میلاد میں اونچی آواز سے نعت پڑھنا کیسا ہے عورت نعت پڑھ سکتی ہے کوئی حرج نہیں کوئی مذائقہ نہیں بشرتی کے اس کی آواز غیر محرم مردوں تک نہ جائے کیونکہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں کہا ہے والا تخنا فلا تخنا بال عورتوں کا منہ کے بال نوچنا اور آئی بروز باریک کرنا ملعون کام ہے لانت کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ واشما ول مستوشما ون نادیسا ول متانم بیسا ول اللہ تعالی جسم کے بعد اکھیرنے والی اور اکھڑوانے والی جسم کے اندر تل بھرنے والی بھروانے والی آج کل تل بھرنے بھروانے کے بجائے کیا کرتے ہیں جسم کو زخمی کر کے اوپر کوئی دل بنا لیتا ہے تیر مارنے کے لیے کوئی پھول بنا لیتا ہے کوئی میڈک بنا لیتا ہے کوئی کچھ یہ اس اس بھی کے اندر شامل ہے ایسا کرنے کروانے والوں پر بھی اور سر کے بالوں کے ساتھ کوئی چیز جوڑنا اس انداز کے ساتھ کہ پتا نہ چلے اس کے سر کے بال کتنے ہیں اور کتنے نہیں اس طرح سر کے ساتھ بال جوڑ کے وگ بنا لیتی ہے کچھ اور پہ اسی قسم کے اور بھی کام کرتے ہیں نبی السلام وسلم فرماتے اللہ تعالیٰ ان ساری عورتوں پر لانت کرے ملعون کام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہی انگوٹھے چومنا کیسا ہے شیطانی عمل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کے انگوٹھے چومنا شیطانی عمل ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس بندے کے پاس میرا نام ذکر کیا جائے میرا ذکر ہو وہ مجھ پہ درود نہ پڑھے وہ بخیل ہے تو یہ درود پڑھنے کے بجائے منہ کے آگے یہ بوٹھے دے دیتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل نہ جائے تو یہ انما ذالکم شیطان یہ شیطان ہے جو کہ درود پڑھنے سے روکتا ہے نبی رسلاۃ السلام کا نام سن کے درود پڑھنا چاہیے اور یہی طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور بتایا ہے قصر کی نماز کتنے کلومیٹر بعد شروع ہوتی ہے نماز قصر شروع ہوتی ہے اکیس اشاریہ چھ کلو میٹر کے بعد اکیس اشاریہ چھ کلو میٹر نبی السلام نے جب نو فرصت کے فاصلے پر نکلتے تو آپ نماز قصر کرتے اپنے شہر سے شہری آبادی سے دور نو فرصت تین فرصت تین فرصت نو میل کے فاصلے پر نکلتے قصر فرماتے تین فصل بنتے ہیں نو میل اور نو میل دیسی جس کو کسی زمانے میں کو کہتے تھے کو وہ ہوتا ہے ڈیڑھ انگریزی میل کا ایک کو ڈیڑھ انگریزی میل کا ہوتا ہے اور ایک انگریزی میل سولہ سو میٹر کا تو ایک کو کتنا ہو گیا چوبیس سو میٹر کا ایک کو اور ایک کلو میٹر ایک ہزار میٹر کا چوبیس سو کو ضرب دو نو کے ساتھ جواب آئے گا اکیس ہزار چھ سو یعنی اکیس کلو میٹر اور چھ سو میٹر ساڑھے اکیس کلو میٹر سے تھوڑا سا زائد یہ سفر بنتا ہے کثر کی مسافت نہ نہمنے کے بارے میں دلیل دیے نبی رسلاق اسلام سے ثابت نہیں ہے ون عملہ املن علیہ امرونا فہوا رد جس نے کوئی ایسا کام کیا جو علیہ اللہ اسلام نے نہیں کیا وہ مردود ہے لہذا انگوٹھے چوننا مردود عمل ہے اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو ہم وہی لفظ استعمال کرتے ہیں جو اللہ نے قرآن میں کہا ہے ہاں برہانکم تم ان کو تم خارقین اگر سچے ہو دلیل پیش کرو نبی اصلاح اسلام کا کوئی فرمان پڑھو اللہ رب العالمین کے قرآن کی کوئی آیت پڑھو جس میں انگوٹھوں کو چوننے کا حکم دیا گیا ہو ہم سب سے پہلے پہلے تیار ہیں گوٹھوں کو چومنے کے لیے وضو کرتے وقت کلمہ پڑھے یا نہیں یا کون سی دعا پڑھے وضو کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے اللہ مجالی من التوابین وجعلنی من المتطہرین وضو کرنے کے بعد نبی علیہ السلام نے سکھایا ہے اشد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمد عبدہ و رسول یہ دونوں دعائیں وضو کرنے کے بعد پڑھی جا سکتی ہیں اچھا، امام کے لیے شریعت نے کیا شرائط مقرر کی ہے امامت کے لیے امامت کے لیے دین اسلام نے شرائط متعین کی ہے نبی اخلاق اسلام فرماتے ہیں یہ ام القوما افرا کتاب اللہ قوم کو وہ بندہ امامت کر رہا ہے جو کتاب اللہ سب سے زیادہ پڑھا ہوا ہو اگر قیاد کے اندر سارے برابر ہیں فعلم بھی سننا پھر سنت کو زیادہ جاننے والا سنت کو جاننے میں سارے برابر ہیں فقدام ہجراتن پھر وہ بندہ جس نے ہجرت پہلے کی ہے ہجرت کرنے میں سارے برابر ہیں ایک حدیث کے اندر الفاظ آتے ہیں دار فلما جو جو پہلے مسلمان ہوا ہو یا جس کی عمر زیادہ ہو کچھ لوگوں نے اور بھی شرائط لگائی ہوئی ہے بڑی واحد قسم کی بے حدا قسم کی مقصد زیب نہیں دیتی کہ وہ شرطیں ذکر کی جائیں نبیر اسلام السلام نے صرف یہی چار شرطیں ذکر کی ہیں قرآن پر ہاتھ رکھ کے چومنا یا قرآن کو آنکھوں پر لگانا صحیح ہے یا نہیں یہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کوئی عمل ثابت نہیں ہے کہ آپ نے چوما ہو یا سینے سے لگایا ہو ہاں عمل کرنا چاہیے بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ قرآن اترا ہے عمل کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوس کیا گیا ہے اتباع اور پیروی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارا ہے کہ اس کی اتباع پیروی کی جائے اس کی اطاعت فرما برداری کی جائے نماز میں اگر وسوسے آئے تو ان کا کیا گناہ ہے یا وہ معاف ہے نماز میں وسوسے آئے تو وہ معاف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے میری امت کے جو وسوسے ہیں وہ معاف کیے ہیں چاہے نماز میں آئے چاہے نماز کے باہر آئیں نماز کے دوران اگر وسوسے آئیں تو خیالات آئیں تو اس کے لیے طریقہ کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے کہ بندہ فوراً باللہ پڑھے اور اپنے بائیں جانب جس طرح تھوکا جاتا ہے نا اس طرح کہے تھوکنا نہیں ہے بھائی بھی نمازی کھلا ہوتا ہے تھوکنا نہیں ہے ویسے کرنا ہے گھروں کا قرآن کا گھروں میں ختم کرانا جائز ہے یا نہیں قرآن کا ختم کروانا بھائی قرآن مجید اگر بات ہے پڑھنے کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سر نبی داؤ جامع ترمدی کے اندر موجود ہے ہر مسلمان مومن آدمی کو ایک مہینے میں زیادہ سے زیادہ ایک مہینے میں ایک مرتبہ مکمل قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہیے ایک آدمی نے سوال کیا کہ میں کتنی دیر میں قرآن پڑھوں تو آپ نے فرمایا ایک مہینے میں تو یہ زیادہ سے زیادہ مدت آپ نے متعین کی ہے ایک مہینے سے زیادہ ایسا مدت جائے اور بندے نے قرآن کی مکمل تلاوت نہ کی ہو قطع ناجائز جائز ہے اس کو فکر کرنی چاہیے چاہے وہ گھر میں بیٹھ کے پڑھے دکان میں بیٹھ کے پڑھے راستے میں چلتے پھرتے زبانی یاد ہے تو پڑھے ضرور پڑھے لیکن یہ مرغیہ طریقہ کار کہ سارے آدمی افراد مختلف جگہوں سے اکٹھے ہو کے مل کے بیٹھ جائیں اور قرآن پڑھنے لگے کوئی ایک سپارہ کوئی آدھا سپارہ کوئی پونا سپارہ کوئی ایک پایا وہ سارے مل جل کے پڑھے یہ طریقہ کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کس انداز میں قرآن پڑھنا نہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اس سے اجتناب کرنا چاہیے یہ بدعت ہے شادی میں مہندی مہندی اور مہندی کی رسموں کو منانا ہندوانہ کام ہے ایک مصنف ہے نام اب اس کا بھول گیا ہے بارہ کتاب ان کی ہے توحفات الہند ہند توحفات نامی کتاب ہے تو اس کو آپ پڑھیں تو ان شاء آپ کو پتا چل جائے گا یہ ساری رسمیں ہندوؤں کی ہیں مسلمانوں کی یہ نہیں ہے شادی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کیسے ہونی چاہیے بڑا آسان طریقہ ہے عورت کا ولی اس کی رضامندی ہو اگر خود موجود ہو تو اچھی بات ہے نہ موجود ہو لیکن ولی راضی ہو لڑکا موجود ہو نکاح ہاں ہو نکاح کے دو عدد گواہ ہو نکاح ہو جائے اور دونوں کے دونوں فریق مومن ہو محسن ہو موحد ہو کافر یا مشرق کا نکاح نہیں ہوتا زانی کا نکاح نہیں ہوتا ختم قرآن میں قرآن پڑھنے والے بہت ہوتے ہیں کیا پھر درست ہے بہت ہو یا تھوڑے ہو نہ درست ہے سلاط تراوی نفل نماز ہے اس کی جماعت جائز ہے یہ تو کہہ دیا ہے کہ نبی علیہ السلام السلام نے کروائی ہے سلاط تراوی تین دن تک نبی علیہ السلام بچے نبی میں پڑھاتے رہے ہیں ساری حدیث کی کتابوں کے اندر آپ کو مل جائے گی اچھا نماز تصویر یا دیگر نفلوں کی نماز جائز کیوں نہیں جن جن نمازوں کی جماعت کروانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے ان کی نماز ان نمازوں کی جماعت کروانا جائز ہے جن کی اجازت نہیں دی ان کی جائز نہیں ہے خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم طریقوں میں سے بہترین طریقہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اچھا جس نے یہ سوال کیا میں اسی سے پوچھتا ہوں کہ فجر کی دو سنتے ہیں فجر کی دو سنتے نفل ہے نا فرض تو نہیں تو ان کی نماز جماعت کروانا کیوں جائز نہیں ہے اپنے مولوی صاحب سے پوچھ لینا ان شاء اللہ وقت جواب مل جائے گا اور پھر کسی سے پوچھنے کی ضرورت بھی باقی نہیں رہے گی لکھا ہے یا علی مدد اگر علی سے مراد لیا اللہ تعالیٰ پھر جائز ہے اللہ کا نام ہے وہ علی العظیم اللہ تعالیٰ علی ہے اگر اللہ تعالیٰ کا نام سمجھا ہے پھر تو یہ اس نے بالکل ٹھیک لکھا ہے اور اگر یہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کو لکھا ہے تو شرک کیا ہے السلام علیکم کے بعد عرض ہے کہ ہمارے بارے میں امام پانچ تن پاک اور چودہ مصوم کیسے بنے بتائیں پانچ تن پاک ایک بات تو بتا رہے ہیں مولانا منیر ارشد صاحب انہوں نے کیا کہا تھا قوم نوح نے لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث و یغوث و نصرا ود سواع یغوث یغوث و نصر پانچ تھے پانچ پانچ قوم نوح نے جب بت بنائے شرک آغاز کیا کتنے تھے تن پانچ وہ پانچ تن پاک کا نظریہ اس وقت شروع ہوا جب شرک شروع ہوا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے مدینے والوں کے بڑے بڑے معمول کتنے تھے ویسے تو بڑے تھے موٹے موٹے کون تھے لات منا پانچ مدینہ والوں کے گوت کتنے تھے پانچ شیطان نے کہا مسلمان ایسے قابو نہیں آئیں گے لہذا ان کو بھی کوئی نہ کوئی پنجتن پاک بنا کے دو قومی روم میں شرک نہیں تھا نا پنجتن پاک بنائے مشرق ہو گئے ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں شرک نہیں تھا اس نے پنجتن پاک بنا کے دیے شرک شروع ہو گیا ادھر بھی اس نے یہی کام کیا اب پتا چل گیا کیسے شروع ہوئے اور کس نے بنائے یہ بھی پتا چل گیا کثر کی نماز بتا دی ہے کتنے کلو میٹر شروع ہوتی ہے کس یا چھ کلو میٹر مہندی لگا کر نماز پڑھنا جائز ہے بالکل جائز ہے عورتیں مہندی لگائیں نبی رسلات اسلام نے ان کی تیب ان کی خوبصورتی قرار دی ہے اس کو چاہے سر پر لگائیں چاہے ہاتھوں پر لگائیں چاہے پاؤں پر لگائیں اور چاہے چہرے پہ لگا لے عورتوں کے لیے جائز ہے مردوں کے لیے حرام ہے نبی فرماتے ہو مردوں کی خوبصورتی وہ اس بات کے اندر ہے کہ ایسی چیز استعمال کرے جس کی خوشبو تو لوگوں کو آئے لیکن رنگ نظر نہ آئے عورتوں کے لیے وہ ہے جس کی خوشبو محسوس نہ ہو رنگ نظر آئے یا علی کہنا جائز ہے یا چاہتے کہنا جائز کیوں ہے بڑا اچھا سوال کیا اور بڑے موقع پہ کیا ہے کہ اگر یا علی کہنا جائز نہیں ہے تو یا عالم قبور کہنا کیوں جائز ہے اچھا قرآن مجید میں ہے یا پھر ہے کہ نہیں قرآن میں ہے یا آن ہے نا قرآن میں ہے یا ابلیسو ہے نا قرآن میں اچھا وہ کہنا کیوں جائز ہے جو جواب آپ کو سوجے گا وہ بھی کسی کا اس کا جواب بھی وہی سمجھ لیں کہ کیوں جائز ہے دوسری بات جس حدیث میں یاہل قبور کے الفاظ آتے ہیں وہ روایت صحیح نہیں ہے ٹھیک ہے جس روایت میں یا اہل القبور کے الفاظ آتے ہیں وہ روایت سندن صحیح نہیں الزام بھی جواب میں نے آپ کو دے دیا درود ابراہیم کے علاوہ اور درود پڑھنا جائز یا نہیں جو درود نبیر اسلام اسلام نے سکھائے ہیں وہ پڑھنا جائز ہے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام وسلام اور بھی کئی ایک الفاظ ہیں نبی السلاطلام نے سکھائے ہیں جو جو سکھائے ہیں وہ جائز ہیں جو نہیں سکھائے وہ ناجائز ہے مرنے والے آدمی کی جمعرات کو خانی چالیسواں کروانا ہندوؤں کا کام ہے نبی نبیر اسلطلام نے ایسا کوئی کام نہیں کیا بدت ہے مردود عمل ہے مردود صحیح مسلم کی حدیث آپ کو سنا دی ہے کہ جو کام نبی السلاط والسلام نے نہ کیا ہو فرمایا اٹھا ہوا رد وہ مردود ہے کوئی بھی نماز ہو نماز جنازہ ہو نماز عید ہو یا عام نماز ہو اگر کوئی بندہ ایمان کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے لا صلاۃ علی ولم یقرا بفاتحۃ الکتاب جو بندہ فاتحۃ الکتاب نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے قران مجید میں کہا ہے اذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور اس کو سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خاموش رہنے کا کہا ہے پڑھنے سے منع نہیں کیا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خاموش رہنے کا کہا ہے پڑھنے سے منع نہیں کیا خاموش رہتے ہوئے بھی پڑھا جا سکتا ہے جب شاگرد اونچی آواز سے پڑھ رہا ہو اور شور بچانے کی حاجت نہ ہو تو استاد اس کو کہتا ہے چپ کر کے پڑھو کیا کہا جاتا ہے چپ کر کے پڑھو یعنی کہ چپ کر کے بھی پڑھا جاتا ہے انصاف کا معنی ہے عدم فوت آواز نہ نکالنا یہ معنی ہے انصاف کا ایک بات دوسری بات یہ سن لیں اگر انصاف کا معنی آواز نہ نکالنے کے ساتھ ساتھ نہ پڑھنا ہے اگر ساتھ کا مانا یہ ہے کہ قرآن پڑھا جائے تو بالکل چپ رہو پڑھو ہی نہ پھر میں یہ کہتا ہوں کہ جتنے مدرسوں میں حفظ کی نادنے کی کلاسیں ساری بند کر دو مدارس میں حفظ کی نادنے کی کلاسیں ساری بند کرو کیوں ایک کلاس لگی ہوتی ہے پچاس ساٹھ پچیس تیس چالیس سارے کلو بیٹھے ہوتے ہیں سارے قرآن پڑھ رہے ہیں اور کاری صاحب کیا کہتے ہیں اونچی پڑھو تو ادھر آ سبق سنا قرآن پڑھا جا رہا ہے اور کاری صاحب بول رہے ہیں جواب جوابا ہوا جواب ہونا پھر اور سنو امام صاحب کر رہا ہے امام صاحب کراط فرما رہے ہیں مقتدی آیا ہے باہر سے مقتدی باہر سے آیا ہے امام قرآن پڑھ رہا ہے اب وہ نماز شروع کرے یا نہ کرے اگر وہ نماز شروع کرے گا نا یہی کہو گے نا کہ نماز شروع کرے وہ ملے اچھا نماز شروع کرنے کے لیے وہ کیا کہے چپ کر کے یا اللہ اکبر پڑھے اور تکبیر کہے گا کہ نہیں تو ایمان قرآن پڑھ رہا ہے اللہ نے کہا چپ کرو تو اللہ اکبر کیوں کہیں اس نے سماگا جواب حکم فا ہوا جواب جو اس تقویر کہنے کا جواب میں جو نکالو گے وہی یہاں پہ فٹ کر لینا ان شاء اللہ بہت سمجھ آ جائے گی ہوتا ہے کیا اس کو کوئی فائدہ ہوگا یا میت کو اس سے کوئی فائدہ ہوگا جو بندہ فرض نماز نہیں پڑھتا اور جنازے پہ جا کے کھڑا ہو جاتا ہے میت کو یا جنازہ پڑھنے والے کو کوئی فائدہ نہیں وہ بندہ ہی کافر ہے جو بندہ نماز فرضی نہیں ادا کرتا وہ بندہ کافر ہے کافر ہے کافر ہے مرتد ہے دائرہ اسلام سے خارج ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید سورہ توبہ کے اندر ارشاد فرمایا ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ اقوان فی الدین اگر یہ لوگ کفر و شرف سے توبہ کریں نماز قائم کریں زکوٰۃ ادا کریں پھر تمہارے دینی بھائی ہیں اگر کفر سے توبہ نہیں کرتے شرک سے توبہ نہیں کرتے نماز قائم نہیں کرتے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تینوں کاموں میں سے ایک کام بھی نہیں کرتے تو مواقعات اسلامی نہیں اسلامی برادری کا فرد نہیں ہے رکن نہیں ہے یہ دین اسلام کی برادری میں داخل نہیں ہے سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے فا انصاخ وہ آکام اس صلاح تھا وہ آتا زکاتا اگر یہ لوگ کفر شرک سے توبہ کریں نماز قائم کرے زکات ادا کرے پھر تم ان کی جان چھوڑ دو وگر ان کی گردنیں اڑاؤ اللہ تعالیٰ نے پرانے مجید میں ارشاد فرمایا ہے جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے ماں سالہ کا فی سفر تم جہنم میں کیوں گئے جواب دیں گے لم نہ المسلین ہم نمازی نہیں کچھ اور بھی آزار ذکر کریں گے اللہ تعالیٰ نے ان پر تبصرہ کیا فرمایا فما تنفعهم صفاحت الشافعین بے نمازی یہ نہ سمجھے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے کوئی بات نہیں نبی السلام ہماری شفاعت کریں گے ہر ایسا نہیں ہوگا فما تنفعهم شفاعت شاف شفاعت کرنے والوں کی شفاعت بے نمازیوں کو کوئی فائدہ نہیں دے گی کیا نماز میں سلام کرنا جائز ہے اور اگر ہے تو اس کا کیا طریقہ نماز میں سلام کرنا جائز نہیں نماز میں سلام کرنا جائز نہیں ہاں نماز پڑھنے والے آدمی کو باہر سے آنے والا آدمی سلام کرے یہ جائز ہے غیر نمازی نماز پڑھنے والے کو سلام کہے یہ جائز ہے اور نبی اسلاق اسلام نے نمازی کو جواب دینے کا طریقہ سمجھایا ہے کہ اپنے ہاتھ کو اس طرح پھیلائے اکثر عورتیں قبرستان جاتی ہیں ان کا قبرستان جانا جائز ہے یا نہیں قبرستان میں عورتوں کا جانا جائز ہے نبیر اسلام اسلام نے پہلے منع کیا تھا بعد میں اجازت دے دی تھی فرماتے ہیں کن تو قدر ہی تو آخرا میں نے تمہیں قبروں کی اجازت کرنے سے منع کیا تھا اب زیارت کیا کرو کیونکہ یہ قبروں کی اجازت کرنا آخرت کی یاد دلاتا ہے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے میں گئی تھی جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بقی والوں کے لیے قبر پر کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے تھے صحیح بخاری کے اندر تفصیلی واقعہ موجود ہے ہاں عورتوں کا زیادہ تر قبرستان پہ جانا یہ منع ہے کبھی کبھی عورت جا سکتی ہے زیادہ نہیں جا سکتی مرد زیادہ بھی جا سکتے ہیں دور کے قبرستان میں جانا مردوں کے لیے بھی ناجائز ہے عورتوں کے لیے بھی ناجائز ہے نبی نے اسلام نے سنایا ہے لا تشدد رحال اللہ سلاستی مساجدہ تین مسجد مسجد نبی مسجد حرام مسجد افسا کے علاوہ شد رحال رفتے سفر نہ باندھا جائے تو دور کے قبرستان میں سفر کر کے جانا مردوں کے لیے بھی ناجائز ہے عورتوں کے لیے بھی حضرت علی رضی اللہ کو علیہ السلام کہنا جائز ہے ہم تو سارے مسلمانوں کو علیہ السلام کہتے ہیں ہم سارے مسلمانوں کو علیہ السلام کہتے ہیں تو پڑھتے ہو نا سارے اور تحیات پڑھتے ہو نماز کے دوران کیا پڑھتے ہو السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین سلام ہو ہم پر اور اللہ کے سارے نیک بندوں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نیک بندے ہیں نا جب ہم عباد اللہ صالحین کہتے ہیں ان کو بھی سلام پہنچ جاتا ہے ہم ایک دوسرے کو ملتے تو کیا کہتے ہیں السلام علیکم واقعی سے کیا کہتا ہے وعلیکم السلام سلامتی بھیجنا وہ میرے پر مسلمان آدمی پر جائز ہے کوئی حرج نہیں کوئی منعقہ نہیں ہاں اگر علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو کوئی بندہ کہہ کر وہ رازیوں والی امامت ثابت کرنا چاہے تو وہ ثابت نہیں ہوتی نماز سے پہلے زبانی نیت کرے یا نہیں نبی رسلات السلام نے زبانی نیت کرنے کا نہیں نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے بندہ گھر سے نماز پڑھنے کے لیے جب آتا ہے گھر سے نکلتا ہے کس نیت کے ساتھ آئے ہو بھائی نماز پڑھنے اور نیت اس کی پہلے ہے ہر نماز کے ہوتے ہوئے نفل نماز پڑھنا جائے پڑھنا فرض بعد میں پڑھنا جائز ہے یا نہیں نبی رسلات اسلام کا احساس فرمان موجود ہے صحیح بخاری کے اندر دیگر حدیث کی کتابوں میں بھی ادا قیمت الا ولاح جب اقامت ہو جائے تو اقامت کے ہو جانے کے بعد فرد نماز کے علاوہ اور کوئی نماز نہیں ہوتی بسم اللہ کی جگہ سات سو چھیاسی لکھنا جائز ہے یا نہیں سات سو چھیاسی کا منع ہے ہرے کرشنا نہ جائید ہے حرام ہے ہم ہندو نہیں ہے مسلمان ہیں بسم اللہ لکھیں گے یہ طریقہ نبی علیہ السلام نے نہیں سکھایا لوگوں کو شیطان نے سکھایا ہے پینٹ پہننا صحیح ہے یا نہیں پینٹ کے اوپر اگر اتنی لمبی شرط پہنی جائے جو گھٹنوں تک آ جائے پھر جائز ہے ناجائز ہے سن نبی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلوار میں نماز پڑھنے سے منع کیا ہے جب سلوار کے اوپر ردا کپڑا نہ ہو شلوار کے اوپر اگر بڑا کپڑا نہ ہو ہوجو ورے سارے ہی ردا منع کیا ہے نبی اسلام کیوں جب بندہ رکو میں جائے گا سجدے میں جائے گا شلوار ساتھ چپک جائے گی جسم کے فدو خان ظاہر ہوں گے شورین کا نظر آئے گا پیٹ میں تو چلتے پھرتے بھی نظر آتا ہے اللہ تعالی نے کہا ہے انجلنا یواری آتی تم وریشا ہم نے لباس نازل کیا ہے جو تمہاری سوآت شرم گاہوں کو چھپاتا ہے وریشا اور باعث زیرت ہے یہ شرم گاہوں کو نہیں چھپاتی اسے اشتراک کیا جائے بچا جائے کہہ رہے بیماروں کے لیے اور عالم اسلام کے لیے دعا کرے اللہ تعالیٰ بیماروں کو شمائے شفائے کاملا عطا فرمائے اللہ تعالیٰ جتنے بھی مریض ہیں بیمار ہیں ان کو جلد صحت یاب